لیکن روزے کے لیے جو عربک ورڈ ہے قرآن حدیث میں وہ ہے سوم سات واو میم سوم کا لٹرل میننگ ہوتا ہے ایکسپیرئنس امساک رکنا اجتناب کیونکہ روزے کے مہینے میں آدمی کئی چیزوں سے اپنے کو روکتا ہے تو اس لیے کو سوم کہا گیا یعنی اپنے آپ کو یوں کہنا چاہیے کہ اپنے آپ پر کنٹرول کرنے کا مہینہ کنٹرول لائف کی ٹریننگ کا مہینہ آپ کہہ سکتے ہیں تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے زندگی میں کنٹرول کرنا اپنے کو ڈسپلن میں رکھنا یاد رکھیے وہی آدمی زیادہ بڑی ترقی کرتا ہے جو آرٹ آف ڈسپلن جانے جن لوگوں کی زندگی میں ڈسپلن نہ ہو وہ کبھی کوئی بڑی ترقی نہیں کر سکتے امپاسبل ہے تو رمضان کا مہینہ ڈسپلن کی تربیت کا مہینہ ہے ڈسپلن کا تعلق دیکھیے ورلی چیزوں سے بھی ہے اور عبادت سے اور دین کی چیزوں سے بھی تو اس لیے اس کو ہمیں بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ ڈسپلن کے آسپیکٹ کو لینا چاہیے